اپنی ذات پر رحم کھائیں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ذات پر رحم کھائیں جی ہاں ہم سب اپنے اوپر رحم کھائیں اور خود کو عذاب سے بچانے کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نماز کو بالکل ٹھیک کر لیں با جماعت مکمل اہتمام پوری محبت مکمل توجہ اور لذت و شوق کے ساتھ نمازیں ادا کریں ارے بھائیو نماز تو جنت کی حور سے زیادہ لذیذ اور میٹھی ہے یہ کیا ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر نماز میں غفلت کرنے لگتے ہو اللہ کے لیے ایسا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں پانچ وقت اپنے عالی شان دربار میں حاضری کے لیے بلایا ہے جی ہاں بہت تاکید سے بلایا ہے پس سچی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کے ساتھ عشق کی حد تک محبت رکھیں